بہت سے دیتے ڈالر بہت نے کیتے انہیں آخیا بھی تو یہ کر کہ اصا تو کو تحفہ بطور بھیجنے ہیں بادشاہ کو تو دی صرف حجامت بنانی بنا نال نشے کا مال دیتا کہ تیرا کام یہ ہے تو مان دے ان کی حجامت بنے بنے یہ نشے کا مال ہے جرا منہ دو تو پھیری جا ان کو نشا آئے تھی تے ان کا نک کٹ کے تو نسا میں نہیں ٹھیک ہے نہیں جناب منصوبے کے تحت بادشاہ کو پہنچ گیا بادشاہ نال نوکر بھیجا آخر آخیا تحفہ قبول کرو وہ جناب پہنچ گیا نہیں انہیں رل رب روز حجامت بنا رہے ہفتہ پندرہ جاڑے حجامت ہزامت کرنگا رہ گیا ان کے بعد کرنا ہوں اپنا ہر بار وہ عظامت بنے نے بادشاہ کو منہ رومال کا جو منہ کے پھیرے سے نشے داؤں کو نشا گیا بادشاہ کو نشہ آیا ہوں ناک کا پہنا دے اس طرح اتنا چھوڑ گیا کہ نشے دار رومال بھی تو آپ نس گیا ہوں بادشاہ کی شام کو نیندر کھلی تو اون دتا نک ہوں کہیں آخر یار یہ سارے وزیر مشیر جو ماتے ہاتھ لے پولیس فوج وہ ساری ناکا لیے میرا ناک ناکا نہیں تو ہوں بنسی کیا ہوں آخر بھائی وزیر نے کوئی دا بچہ اچھا کی چار وزیر ہیں ان انہیں کوئی جناب